قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرقین نے واپس کر دیا تھا اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضائی کی تھی اور ایک عمرہ ذی قدا میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اناسی